کے حضور ماہ جماعت ثانی کا آخری جمعۃ المبارک بحمد اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو ذکر اذکار کو و مناجات کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولی یا فرمائے ہمارا موضوع خلیفہ رسول تاجدار سلسلہ عالیہ نقش بندیہ امیر الکمنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چل رہا ہے اسی موضوع کی ایک اور کڑی کی مناسبت سے آج کا خطاب اور کلام اور گفتگو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ التوبہ سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر چالیس آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہم اس واقعہ کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ سن چکے ہوں گے ہجرت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے مگر اس کی چند اہم جہتیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو یہ واحد حضور کی ہستی ہوئے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام ہر دن کبھی صبح یا کبھی شام یعنی ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے ناغا کیا ہو ہر صبح یا ہر دن شام کو سیدنا ابو بکر کو گھر ملنے آیا کرتے تھے یعنی سارے صحابہ کرام گھر سے چل کر حضور کو ملنے جاتے مگر حضور ہر روز صبح یا شام ایک وقت کے اندر سیدنا ابو بکر کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو کسی کے پاس کب جایا جاتا ہے کیوں جایا جاتا ہے جب اس کے ساتھ انس اور محبت اور قربت کا تعلق کا رشتہ قائم ہو تب جایا جاتا ہے اس قدر محبت اور پیار اور رفاقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قال ابن اسحاق سیرت کی سب سے بڑی سب سے معتمد اور سب سے معتبر کتاب سیرت ابن اسحاق کیا سیرت ابن اسحاق اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہے اور یہ جو بات پڑھنے لگا ہوں یہ سیرت ابن ہشام کے اندر امام عبد الملک ابن ہشام نے نقل کی ہے کس کے طریق سے ابن اسحاق کے طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں قال ابن اسحاق فحدثنی یزید ابن زید یزید بن زید نے اس حدیث کو روایت کیا ان محمد ان محمد ابن کعب القرضی محمد بن کعب القرضی نے اس حدیث کو روایت کیا القرضی قرضی نے روایت کیا قال لما اجتمعوا لہو وفیہم ابو جہل فرماتے حضور علیہ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تو سارے کفار حضور علیہ السلام والسلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اس میں کون تھا ابو جہل ابن ہشام تھا وہم اعلیٰ بابی ہی وہ حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم انہیں نکلنے نہیں دیں گے ہجرت کرنے نہیں دیں گے ان نہ محمد یز عمو ان کم انتا بم کنتم ملوک العرب والعجم اور دروازے پہ آ کے ابو جہل کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں جن کا گھر ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا حکم مانے گا وہ عرب کا بادشاہ ہے وہ عرب کا بادشاہ بن جائے گا مَوْتِكُمْ اور ان پر ایمان لانے کے بعد جو مر جائے گا وفات پا جائے گا تو اسے اٹھایا جائے گا بعد میں قیامت کے وقت اٹھایا جائے گا فَجَعَلَتْ لَكُمْ جنان کا جنان الاردن اور اسے باغوں میں سے ایک باغ یعنی اسے جنت ملے گی یہ ان محمد کا کہنا ہے یہ ابو جہل نے حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قریش سے یہ بات کہی کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کو مانے گا وہ عرب کا سردار ہے عرب میں معزز ہو جائے گا اور جب مرے گا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس نے یہ بات کی كَانَ لَهُ فِيكُمْ زِبْحٌ اور جو ان کی بات سے اتفاق نہیں کرے گا کلمہ نہیں پڑے گا انہوں نے حکم دیا ہے اسے قتل کر دیا جائے ثُمَّ بُعِسْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ اور جب اسے انکار کی صورت میں بندے کو قتل کیا جائے گا کافر کو اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان محمد کا کہنا ہے ثم جعلت لکم نار تحرکون فیہا اور جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو اسے دوزک کی آگ میں جلایا جائے گا یہ ان کا کہنا ہے یہ رؤساء قریش جو تھے جو کافر تھے ان کے ساتھ اس کے ساتھ ابو جہل نے یہ گفتگو کی حضور گھر میں موجود ہے اور حضور کے دروازے پہ یہ گات لگا کے کھڑے ہیں کب نکلتے ہیں اور کب حملہ ہم کر دیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ جبریل حکم دیا کہ محبوب یہاں سے نکلیے اور ہجرت کریں قال بخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ حفنتم من تراب فی یده حضور علیہ السلام نکلے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت حضور نے اپنی مشت کے اندر کچھ مٹی لے لی کچھ تراب یعنی تراب کچھ مٹی لے لی ہاتھ کے اندر ثم مکالا اور کہا نعم انا اقول انت حضور نے فرمایا جو تم کہتے ہو میں یہی کہتا ہوں کہ جو مجھ پہ ایمان لائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا انت اہد اور تم جو انکار کرنے والے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں جلو گے حضور نے یہ بات کہی اور یہ کہہ کر وَآخَذَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ فَلَا يَرَوْنَهُ حضور یہ کہتے ہوئے مٹی کو ان کے چہروں پہ ڈالا حضور نکلے فَلَا يَرَوْنَهُ کوئی شخص حضور کو دیکھ نہ سکا فَجَعَلَ يَنْفُرُ ذَلِكَ التُّرَابَ عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو هَا أُولَىٰ الْآيَاتِ حضور نے مٹی پھینکی تو حضور کی زبان پر آیات تھیں حضور کچھ پڑھ رہے تھے اب وہ کیا آیات تھی حضور نے پڑھا یاسین الحکیم القرآن الحکیم ان علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الحکیم حضور نے پڑھا یہ یاسین کی آیات کی تلاوت کی پھر حضور نے فرمایا جعلنا من بین ایدیہم صدن ومن خلفہم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون یہاں تک حضور نے آیات کی تلاوت کی حتی فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور ان سے نکل کے ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے اچھا کافر حضور کو نہ دیکھ سکے کافر حضور کو نہ دیکھ سکے کیوں کیونکہ حضور نے پڑھا وَجَعَلْنَا جالنام بین عیدیم قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے آگے یعنی کافروں کے آگے ومن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے صدن ایک باڑ لگا دی ایک باڑ لگا دی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا فہم لا اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ مصطفیٰ کو جاتے دیکھ نہ سکے یہ قرآن کی آیت ہے جو حضور نے تلاوت فرمائی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور وہاں سے چلے اور سیدنا ابو بکر کے گھر داخل ہوئے سیدنا ابو بکر کے گھر گئے پھر ابن اسحاق نے روایت کی ولم یا علم فیما بلغنی بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نہ ابی طالب و ابو الصدیق و آل ابی بکر فرماتے حضور کی ہجرت کی خبر سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا ابو بکر کی اولاد اس کے سوا کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ حضور نے ہجرت کرنی ہے اور آج رات کو نکلنا ہے کسے پتا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر کو اور آل ابی بکر کو سیدنا ابو بکر کی بیٹوں کو اور ان کے گھر والوں کو اب حضور جب نکلنے لگے ابن اسحاق کہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وَعَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ بِمَكَّ حَتَّى يُعْدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْوِدَائِ اللَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ حضور نے سیدنا علی کو نکلتے وقت کہا علی میرے بستر پہ آرام کرو میرے بستر پہ آرام کرو اور تمہارے پاس میں کچھ مکہ والوں کی امانتیں رکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے پکڑا رکھی میں تمہیں دوں گا اور انہیں لوٹا کر پھر تم مدینہ ہجرت کر کے آ جانا اب یہاں پر دو کردار آپ سمجھیں یہاں پر دو کردار ہیں ایک کردار حضور صلاحت والسلام کا اور ایک کردار کافروں کا ہے وہ کافر اب بات سمجھے وہ کافر جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں انہی کافروں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھیں انہی کافروں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھیں مگر حضور نے یہ نہیں کیا کہ علی ان امانتوں کو ساتھ لے کر مدینہ چلے آؤ ایک وہ بندہ کہ جو آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے آپ چے جائے کہ اس کا نقصان کرے جواب میں یہ کیا ہے کہ اسے معاف کر کے اس کا سارا قرضہ واپس کر دے سو وہ جو قتل کرنے کے درپے ہوئے وہ کافر وہ حضور کو مارنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ مارنے کے لیے کھڑے ہیں یہ کردار کافروں کا ہے میرا کردار یہ ہے کہ علی ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آ جانا اتنا ظرف کس کا ہے اتنا صبر کس کے اندر ہے اتنا برداشت اور تحمل کس کے اندر ہے اتنا ٹالریشن کس کے اندر ہے اتنا صبر کس کے اندر ہے ہم ایسے حضور کی باتیں کرتے اور کہتے ہیں حضور کا طریق مل جائے حضور کے اس بائے اسنا پہ چلنا آ جائے تو کیا حضور کے اسبائے حسنہ پہ چل رہے ہیں ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی آج کے دور کے اندر یہ برداشت کی ہے ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو خواہ ماں باپ ہوں وہ بات کہہ دے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا جواب دے دیتا ہمارا اپنوں کے ساتھ یہ رویہ ہے یہ کردار ہے یہ لین دین ہے یہ تعلق ہے مگر ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی کردار دیکھو کہ وہ کافر جو مارنے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے حضور نے فرمایا علی انہیں مارنے دو اپنا منصوبہ بنانے دو تم ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا چھوٹی بات ہے دشمن بھی آ جاتا تو کملی پہ بٹھا دیتے تھے گالیاں دیتا کوئی وہ دعا دیتے تھے طائف کے اندر لوگوں نے پتھر مارے حضور حضور کو برا بلا کہا حضور کے دین کو برا بلا کہا جبریل نے کہا حضور ایک دعا کرنے کی دیر ہے ایک دعا کرے یہ پہاڑوں کے درمیان بین الجبلین یہ دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے اس طرح ملا دوں گا ساری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی ایک حکم دے ایک دعا کرے حضور نے فرمایا نہیں بین اسلابکم جبریل تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں کیا پر میں ان کی نسلوں سے ہی لوگ نکلیں گے جو میرا کلمہ آ کے پڑھیں گے سو ایسا نہ کرو گالیاں دیتا کوئی یہ دعا دیتے تھے دشمن بھی آ جاتا تو کملی کو بچھا دیتے تھے آج ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام رول ماڈل ہے اور ایسا رول ماڈل ہے یہ صرف اپنے یعنی مومن کو حقوق نہیں دیتا یہ پورے انسانیت کی بات کرتا عیسائی کہتے ہیں یعنی یہ جو کرسچینٹی ہے عیسائی کہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں اگر عیسائی کو حقوق ملے تو عیسائی کو حقوق ملے یہودی کہتے ہیں یہودی کو حقوق ملے تو یہودی کو ہی ملنا چاہیے دوسرا حقوق کے اندر شامل نہ ہو ہندو کہتے ہیں اگر حقوق ہندو کو ملے تو دوسرا شامل نہ ہو یہ اسلام واحد ہے جو یہ کہتا ہے یا کہ آمنو کہتا ہے جہاں عبادت کا ذکر ہو اور جہاں معاشرے کا ذکر ہو وہاں یا ایوہ الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے وہاں کیا کرتا ہے یا ایوہ الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے کیونکہ حضور صرف مومنوں کے نبی بن کے نہیں آئے کیا فرمایا اللہ پاک نے کیا کہا محبوب کل انی رسول اللہ علیکم جمعیہ حضور صرف مومنوں کو حقوق فراہم کرنے نہیں آئے بلکہ حضور پوری کائنات کے لیے ایک نظام اور میکنزم لے کر تشریف لائے اس لیے اگر ہم کافر منافق عیسائی کے ساتھ اپنے رویوں کو درست نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تو طریقہ کار کو درست کر لیں چلو مومن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اپنا طریقہ کار درست کر لیں بیٹا باپ کی بات کو برداشت کرے بیٹا باپ ماں باپ کی بات کو برداشت کرے تو وہ کردار کہاں پہ رہا وہ کردار کہاں پہ رہا صرف نام کے مومن ہو گئے بس مومن ہو گئے تو مومن ہو گئے بھئی مومن کیوں ہو بھئی باپ دادا مومن تھے اس لیے مومن ہے پڑھا تو کچھ بھی نہیں جو اسلام کے اندر آتا ہے جو اس نظام شریعت نے دیا وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہم نے تو صرف ماں باپ مومن تھے انہیں دیکھا مومن ہے نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی نہ حدیث پڑھنے کی توفیق ہوئی نہ اقام شریعہ سیکھنے کی توفیق ہوئی تو ہم تو نام کے مومن ہوئے مگر جو پریکٹیکل مومن ہوتا ہے عملی معاملات کرتا ہے اس کے اندر ہمارا ایک بھی کردار نہیں تو میں نے کہا وہ کافر حضور کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے حضور نے فرمایا علی وہ الگ معاملہ ہے یہ مجھے قتل کرنے آئے مگر انہیں امانتیں واپس کر کے تم مدینہ شریف تشریف لے آنا اس قدر علیہ صلاحت والسلام کا ظرف ہے علیہ السلاط وسلام نے فرمایا تم رک جاؤ اور امانتیں لے کر امانتیں دے کر پھر واپس لے واپس آ جاؤ علیہ سلاط وسلام وہاں سے نکل آئے اور غار کے اندر حضور علیہ و چلے گئے سیدنا ابو بکر کے ساتھ آپ کتب اہل سنت تفسیر کی اٹھا لیں تفسیر کی کتابیں یا کتب شیعہ اٹھا لیں اہل تشویوں کی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا لیں سان یس نئی دو میں سے دوسرا غار کے اندر دو میں سے دوسرا یہ جو قرآن کی آیت ہے سان یس خواہ کتب شیعہ ہو خواہ کتب اہل سنت ہو ہر تفسیر کی کتاب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر غار میں مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں وہ بات کی بات ہے اگر کوئی کہے کہ ابو بکر نہیں تھے تو اس سے پوچھو بھائی کہ اور کون تھا مولا علی تھے وہ تو حضور کے بستر پہ آرام کر رہے تھے وہ تو حضور کے بستر پہ آرام کر رہے تھے مگر غار میں حضور کے ساتھ کون تھا ابو بکر صدیق تھے اس پہ کسی کسی مورخ کا اور کسی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے امام ابی نعیم کی روایت ہے دلائل کے اندر ابن و امام ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا قال قلت لعمر ابن الخطاب انت خیر من ابی بکر کسی نے آ کے سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھا اور کہا اے عمر بن خطاب کیا آپ ابو بکر سے افضل ہیں کیا آپ ابو بکر صدیق سے بہتر ہیں افضل ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب نے جواب کیا دیا بڑا سننے والا سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فا بکا وقال سیدنا عمر بن خطاب اس بندے کی بات سن کر آپ نے رونا شروع کر دیا رو پڑے وقال اور کہا واللہ لیلتم من ابی بکر و یوم خیر من عمر فرماتے ہیں وہ رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کے ساتھ غار میں گزاری تھی عمر کی ساری زندگی کے نیکیوں سے افضل ہے سبحان اللہ وہ رات جو غار کے اندر وسانی نئی ہوما فی الغار جو غار کے اندر سیدنا ابو بکر نے اس پر تو اختلاف نہیں نہ کون تھا ابو بکر تھے اب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ جو رات مصطفیٰ کے ساتھ غار میں ابو بکر نے گزاری تھی اس رات سے وہ رات کیا اتنی افضل ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کو نہیں پہنچ سکتی سیدنا ابو بکر کی کوئی چھوٹی جان ہے سیدنا موسا علیہ السلام نے کو حکم ہوا اے موسا ہجرت کرو سات ستر بندے لے لیے کیا سات یہ قرآن مجید کی آیت ہے ستر بندے لے لیے مختلف انبیاء بھی ہجرت کرتے رہے مگر سات بندوں کی تعداد میں اضافہ تھا کوئی دس کے ساتھ کرتا رہا کوئی ستر کے ساتھ کرتا رہا مگر حضور علیہ السلام کی ہجرت واحد ہجرت ہے جس میں کوئی ستر بندے نہیں ہیں کوئی دس بندے نہیں ایک مصطفیٰ ہے ایک صدیق اکبر ہے کیوں کیونکہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ستر سے بھی زیادہ فضیلت ہم نے صدیق اکبر کو عطا فرمیا اکیلے اور نبیوں کے امتی خاص سو افراد ہو وہ نبی کی مائیت میں نکلے ہجرت کے لیے ان کی فضیلت اتنی نہیں جتنی ہم نے سو یا ستر کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر اکیلے کو عطا فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر شان بلند ہے اس قدر شان بلند ہے ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارا ظرف ویسا نہیں ہمارے تو ظرف ہی چھوٹے ہو گئے ہمارے تو ظرف ہی چھوٹے ہو ہم ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے ہم نے آ کے چودہ سو سال بعد ان کے درمیان فسادات شروع کر دیے ہم نے کہا وہ تو آپس میں لڑتے تھے مولا علی کا تو گھر اور تھا ابو بکر کا در اور تھا وہ تو ایک تھے نہیں آج کے دور میں آ کر یہ جھگڑے شروع کر دیے تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی کی ہے سیدنا عمر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی کی ہے سیدنا عثمان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی کی ہے بیعت بھی کی ہے اور پیچھے جا کے نمازیں بھی پڑھی ہیں اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی بیعت تینوں کی بیعت کو نہیں مانا تو ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے کہ علی المرتضی اتنا کمزور دل ہے کہ جسے مانتا ہی نہیں اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہو حضور نے کیا فرمایا تھا الحق مع علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان خلافہ کے ہاتھ پہ بیت کی ہے تو ان کو حق تسلیم کیا ہے ان کی محبتیں تھیں ان کا آپس میں تعلق تھا ان کا آپس میں بڑا محبت کا رشتہ تھا سو اس رشتے کو خراب کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ان کا آپس میں بڑا اچھا میل جول تھا سیدہ علی گلمرتضیٰ رضی بلکہ سیدنا علی گلمرتضیٰ کے بارے میں جو آپ روایت سنتے ہیں من کن تو مولا فہاز علی جل مولا کہ جس کا میں مولا ہوں حضور نے فرمایا اس کا علی مولا ہے اس حدیث کا راوی کون ہے کبھی پوچھے اس حدیث کا راوی کون ہے تو اس حدیث کا راوی عمر بن خطاب ہے اس حدیث کا راوی کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو ایک دوسرے کی شان میں ایسی باتیں کہی سیدہ ابو بکر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی فرماتی میں نے اپنے باپ سیدہ ابو بکر صدیق سے اس حدیث کو سنا میں نے دیکھا کہ آپ علی المرتضی کو دیکھ رہے تھے یہ کون روایت کر رہا ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کر رہی کہ میں نے اپنے والد ابو بکر کو دیکھا کہ وہ علی المرتضی کا چہرہ دیکھ رہے تھے میں نے کہا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو پر میں میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ یہ بھی کتب حدیث کے اندر آپ کو روایت ملے گی تو یہ روایت سیدنا ابو بکر صدیق سے ملے گی میں نے کہا ان کا تعلق بڑا اچھا تھا محبت کا رشتہ تھا پھر سیدہ عائشہ خود فرماتی ہے فرماتی میں نے حضور سے خود سنا کیا سنا ذکر علی جن عبادہ کیا ذکر علی جن عبادہ میں نے حضور سے خود سنا کیا سنا فرمایا حضور خود فرما رہے تھے کہ جو علی کا ذکر کر لے تو علی کا ذکر کرنا ہی عبادت یہ کون بیان کر رہا ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیق کیا بیان کرنے کی ضرورت تھی نہ بیان کرتی بھائی نہ بیان کرتی کیا بیان کرنے کی ضرورت تو بیان کر کے کیا بتایا ہے پر میں ہمارا تعلق ان کے ساتھ برا نہیں تھا بلکہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ بہت بہتر تھا سو اس رشتے کو خراب کرنے کی کہ معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس اس طرف کان ہی نہ دھرو اس طرف کان ہی نہ اپنے دھرو جو بندہ اختلافی بات کرتا ہو اپنے عقیدے پہ غور کرو اسلام کا نائنٹی نائن پرسنٹ میسج چھوڑ کر ایک جزوی معاملات کے اندر نہ الجھا کرو ان شخصیات کو نشانہ بنانا چھوڑ دو کبھی سرکار کو ٹارگٹ کیا جا رہا صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں اہل بیت کو کیا جا رہا ہے کہیں اولیاء کرام کو کیا جا رہا ہے سو ان معاملات سے باہر آؤ ان معاملات سے باہر آؤ اور جو نماز روزہ حج زکت یہ جو سارا دین ہے اور حقوق حقوق العباد ہے ان کے اندر پڑھ کے اپنی عاقبت اور آخرت کو بہتر بناؤ اسی کے اندر بقا ہے اور یہی سنت سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سو اپنے کردار بہتر کرو اپنی طبیعتوں کے اندر برداشت لے کے آؤ تحمل لے کے آؤ صبر لے کے آؤ بردباری لے کے آؤ تب جا کے پتہ چلے گا جب آپ کے اندر تحمل آئے گا صبر آئے گا بردباری آئے گی اور آپ کسی سے بات کرتے ہوں گے وہ بندہ خود کہے گا یار یہ وہ بندہ ہے جو عثمۂ حسنہ پہ چل رہا ہے حضور کے طریق پہ چل رہا ہے سو اللہ پاک ہمیں حضور کا طریقہ کار اپنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تمام احباب سنتیں سنت فرمان علین